السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three three eight دیندار مرد اور عورت کی موت کا منظر تھوڑا سا بیان کرتا ہوں وہ سن لیجئے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے تھے ہم بھی چل رہے تھے اور جب قبرستان تک پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے اطراف میں بیٹھ گئے اور سارے کے سارے ایسے خاموش تھے کہ گویا پرندے ہمارے سرو پر بیٹھ گئے ہیں ہمیں خاموش اور بے حرکت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی زمین پر اس سے تھوڑا سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہے تھے اپنے انداز میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا سنو سنو عذاب قبر سے اللہ کے پاس پناہ مانگو دو یا تین دفعہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کے پاس پناہ مانگو عذاب قبر سے اللہ کے پاس پناہ مانگو پھر ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور عورت جب دنیا سے اٹھنے لگتے ہیں اور آخرت کا رخ کرتے ہیں تو آسمان سے روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں جنت کا کفن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے مطمئن روح خدا کی مغفرت کی طرف چل یہ سنتے ہی روح پھڑکنے لگتی ہے اور نکلتی ہے جس طریقے سے کوئی پیالے میں سے پانی یا مشق کے منہ سے پانی کے قطرے یا بوتل میں سے پانی جیسے نکلتا ہے اس طریقے سے روح نکلنے لگتی ہے روح نکلتے ہی فوراً اس کو جو ہے جنتی کفن پہنا دیتے ہیں اور جنتی خوشبو میں اس کو فرشتے بساتے ہیں وہ مشک اور وہ خوشبو اور وہ عطر ایسی بہتر خوشبو ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بہترین ہو سکتی ہے اس سے بھی زیادہ بہترین خوشبو ہوتی ہے اس کو لے کر آسمان پر چڑھنے لگتے ہیں جہاں کہیں سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس کی پاک روح لے جا رہے ہو جسم تو یہاں رکھا ہوا ہے گھر میں اعلان ہو رہا ہے قبر انتقال ہو گیا فلاں کا انتقال ہو گیا لیکن روح آسمان پر لے کے جاتے ہیں پہلے آسمان پر جب لے کے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں فرشتے کس کی روح لے کے جا رہے ہو تو یہ سارے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی آسمان تک پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں دروازہ کھول دیا جاتا ہے ان کے ساتھ دوسرے تمام فرشتے بھی دوسرے آسمان تک آتے ہیں اسی طرح تیسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں اسی طرح چوتھے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ چلتے ہیں اسی طرح ساتویں پانچویں چھٹے سارے آسمانوں کے فرشتے ساتھ چلتے ہیں اللہ کے پاس اس روح کو لے جایا جاتا ہے اب اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو یہ بھلا بندہ تھا کل ان کتاب فی علیین ہے ان تیسرے پارے میں علیین میں اللہ تعالی خود کہتے ہیں میرے اس بندے کو علیین کے دفتر میں لکھ لو اور زمین کی طرف اسے واپس کر دو کیونکہ میں نے اس کو مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اسی کے اندر اس کو واپس کرتا ہوں اور پھر دوسری بار اسی کے اندر سے اس کو اٹھاؤں گا اب اس کی روح واپس کی جاتی ہے یہاں تک کہ دو فرشتے آتے ہیں اس کے اب قبر میں آ گیا روح واپس آ گئی اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے یہ سوال کیا جائے گا جتنے مسلمان ہیں سب سے سوال کیا جائے گا سب سے تمہارا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی میرا رب ہے پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کون سا ہے وہ کہتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے وہ کہتا ہے اللہ کے رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے تمہارا ذریعہ علم کیا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اس پر ایمان لایا تھا بس اتنی بات کہتے ہی آسمان سے ایک آواز آتی ہے سدا عبدی میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنت کا فرش لاؤ جنت کے کپڑے پہناؤ جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے اور اس کی قبر کو وسیع کر دو اے خوبصورت شخص اچھے لباس میں خوشبو میں بسا ہوا اس کے پاس آتا ہے قبر میں اور کہتا ہے کہ خوش ہو جاؤ آج تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا پورا کیا جاتا ہے وہ پوچھے گا بھائی صاحب تم کون ہو اپنا تعارف تو کراؤ تو وہ شخص کہے گا میں تمہاری نیکیاں ہوں تمہاری نماز ہوں قرآن ہوں تہجد ہوں روزہ ہوں حج ہوں عمرہ ہوں خیر خیرات ہوں عمل صالح ہوں تو وہ مرحوم جو قبر میں ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین لیٹے لیٹے کہے گا اللہ پاک ابھی قیامت قائم کر دے نا یہ کیوں قبر میں رکھتا ہے ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل عیال اور اپنی چیزوں سے مل لوں ابھی قیامت قائم کر اللہ کہیں گے ابھی نہیں وہ تو جب ٹائم آئے گا تب قیامت ہوگی ابھی تو آپ آرام کرو نم کنو مت لاروس دلہن کی طرح آرام سے سو جاؤ یہ نیک آدمی کی موت کا منظر میں نے مختصر بیان کیا ہے یہ ساری تفصیل تفسیر ابن کثیر جلد دو صفحہ ایک سو بہتر سے میں نے لی ہے اور کل انشاءاللہ اللہ گنہگار کی موت کا منظر بھی بیان کروں گا اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ ونعم الوکیل حسبن اللہ ونعم الوکیل اے اللہ تو اپنے اپنے پردے میں تو ہمیں دنیا میں بھی رکھ اپنی چادر میں دنیا میں بھی رکھ اور موت کے وقت بھی اپنی چادر میں رکھ قبر میں بھی اپنی چادر میں رکھ اور حشر کے میدان میں بھی اپنی چادر میں رکھ اور تیری چادر میں رکھ کر ہم سب کو تو جنت الفردوس میں داخل فرما اے خوبصورت پردے والے اے خوبصورت چادر والے اپنی چادر سے تو ہمیں محروم مت کرنا آمین آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد للہ رب العالمين